ابن جریج نے کہا ابن ابن شہاب نے نے مجھے اس اس حدیث حدیث کی دونوں سندوں کے کے ساتھ میں اسی مانند خبر دی البتہ جریج عبداللہ بن ابراہیم بن قارث کے بجائے ابراہیم بن عبداللہ بن قارث کہا ہے امام مسلم نے نام کی درستی کے لیے یہ سند بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سڑسٹھ